اصل صاحب وہ تقریر جو گجرات میں Pakistan academy for rural development Peshawar میں بروز کی ارکٹ صبح آٹھ بجے فرمائی نہیں یہ لیکن جو اسلام خلافت راجا کے بعد ختم ہو گیا تھا سے جاتا ہے ہم بنا سلام سے پڑھائی کیا ہوتے ہیں وہ جو چیز لے کر آتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے انسان سے کیسے اپناتے ہیں اور انسانیت کو کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم دیکھ میں رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو عزیز یا زوال کے انسان دیں جو کچھ حقائق ہیں یا جو کچھ افسانے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائیں گے مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا آج سے سنا دیکھ کر یہ بات صحیح ہے تو اس کے بعد بھی یہاں میں اپنا خیال تھا کہ میری بارات وغیرہ کے اوپر میں سکھا دوں گا لیکن غلط بات کے لیے مجھے سب کچھ نہ تو سنانے لگے کہ اس سوال کو لے لیا جائے تو بہتر ہوگا ان کا جیسے وہ مزاج یار میں آپ یہ کر رہا تھا کہ سوال یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد اسلام کے چالیس سال کے بعد اسلام اپنے رخ پر کس حد تک رہا اور اسلام پر زوال کیوں کر گیا اور اسلام کے حقائق اور اسلام کا دین جو تھا وہ کس کس حد تک جاری رہا باقی رہا یا اس میں ذکر ختم ہو گیا اصل میں دوستوں میں میں ایک بات سمجھتا ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا اور پھر بھی کہتا ہوں اور بار بار کہوں گا کیونکہ یہ میرا یقین ہے وہ یقین کس چیز پر آ جاتا ہے انسان اس کے کہنے میں بچایا نہیں کرتا میرا یقین یہ ہے کہ موجودہ ہمارا جتنا بھی تعلیم یافتہ طبقہ ہے یا دوسرا طبقہ تعلیم یافتہ سے متاثر جو ہو چکا ہے ان کے سوالات ذاتی نہیں ہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں کہیں سے سن کر کہتے ہیں کسی سے لے کر کہتے ہیں یہ جان تو بات اور جو جانتے بھی نہیں کہ یہ شعور میں جو بات سوال ابری جو گزرا ہے یہ کہاں سے آ رہے دوستوں اسلام کے مطابق جتنے بھی خیالات تو جتنے بھی اعتراضات یا جتنی بھی باتیں پیدا ہو گئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اس سب کا منفا جو ہے وہ ہے مائی خادر جی میں ایک پنڈورا باغ چلایا جاتا تھا کہ ایک بکسا تھا وہ جب کھولا گیا تو تمام مصیبتیں مصیبتیں بیچ میں سے اس سے نکل آئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد پنڈورا کا جو باغ ہے جس سے دن کے متعلق جتنے بھی اشکالات جتنے بھی دن کے متعلق اعتراضات کی جتنی چیزیں بھی کسی کے دماغ میں پیدا ہوں گی اس کا اگر چنجا نسل ملائیے تو کہیں نہ کہیں جا کے بات ان کی تیری جوانی تک بات یورپ ہو سکتے تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوا اور یہ اصل سوال کیا ہے یورپ والے بعض اوقات بات جو کرتے ہیں تو کھل کر کہہ دیتے ہیں کھل کر کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات جیسے کہ انہیں اصطلاح میں شوگر کوشن تین ہوتی ہے ہوتی ہے کڑوی کی اوپر مٹھاس چھاٹ ہاتھ دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا روٹی چاہے یورپ اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اسلام چالیس سال کے بعد ختم ہو گیا اور چالیس سال کے بعد اسلام دنیا میں موجود نہیں رہا اور ان کے بعد دریدہ دہن اور ان لوگوں نے یہ بات کی اور کھل کر کہہ دی اور پھر سمجھ میں لے آئے بات ہمارے آپ کا بن گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جب ہمارے کانوں میں پہنچی تو ہم نے بغیر سن کے پوچھے کیونکہ ہمارا تو ایمان یہ ہو چکا آمن ہاں، تواہی کے ہم ہاں، ایمان لا چکے یورپ کے تواین پر ہم جو بھی یورپ کے تواین رہیں گے ہم ہاں، بغیر سوچ کے سمجھے جو ان کی زبان سے نکلے گا ہم اسے مان لیں گے ہم نہیں یہ خیال کریں گے کہ آئے جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے نیچے کوئی بات بھی ہے تو سنگنگ بات کی ہے سائنٹیفک پروف بھی ہے قرآن آج کل کے سائنٹفک پروف آپ آپ لوگ تو کہیں گے اسلام نے اس کے متعلق قرآن نے کہا تھا ہر ان کا تم نہیں علم میں تک رجب ہونا ہے اگر تمہارے پاس کوئی علم صحیح ہے تو نکال کر دکھا دو تاکہ ہم اس بات کو مان سکتے ہاتھوں برہان میں تمہیں کی اپنی برہان کو زمین کو پیش کر دو اگر تم اس بارے میں ہر بہرحال اس سوال کے بارے میں آیا اسلام چالیس سال کے بعد ختم ہو گیا اس کی اس کے حل کرنے سے دیکھ تین چار چیزیں بنیادی طور پر اب کبھی ضروری ہیں تاکہ اس سوال کا کہ پس منظر ہے وہ آپ سمجھ سکیں پس منظر کے سمجھنے کے بعد یورپ کی اس چار کی حقیقت کو جانے اور یوں سمجھیں کہ انہوں نے یہ سوال کیوں اٹھایا ہے اور وہ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں جب تک کہ دشمن کی کبھی بھی کوئی انسان نہیں سمجھتا وہ اس کا جواب صحیح معنی میں دے نہیں سکتا تو کے بعد میں یوں کر رہا تھا کہ نبی پاک پرسن کی ایک حدیث آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس تیس سال تک خلافت جو ہے وہ ادا یعنی میں اب کر رہا ہوں جبکہ تجمہ نہیں کر رہا منہاج نبوت پر ہوگی نبوت کے سب طریقے سب جو ہے وہ خلافت ہوگی اس کے بعد کچھ ادو ہو جائے گا ایسا ایسی بادشاہی ہوگی جو ایک دوسرے کو چبانے والے یہ تو لفظ اب بات کیا ہے کہ تیس سال یا خلافت راستہ کیا ہے اور خلافت راستہ کے بعد کیا دین ختم ہو گیا اسلام ختم ہو گیا یا باقی رہا ایک سوال اسے سمجھ سوال یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام ہے کیا اسلام ہے کیا نبی نے آ کر دیا کیا اور نبی دیا کیا کرتا ہے اگر نبی کی بات باقی ہے اور طریقہ باقی ہے اور چیزیں باقی ہیں تب تو ہم کہیں گے کہ یہ سوال زیادہ نہیں ہوتا اور اگر نبی کی چیزیں اٹھ گئی اور ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی تو پھر کچھ وقت ہم کہہ دیں گے کہ بڑی سوال درست اب اس کے پس منظر کے طور پر آپ ایک موٹی سی چیز کریں دیکھیے آپ کے مقابلے میں جو دشمن ہے وہ اتنا زیرک ہے اور اتنا کائنا کہ اس کی ہر بات بہت دور تک اثر انداز ہوتی ہے اور ہم اب اتنے بھولے ہیں تو پڑھنے کا نہیں ہے لیکن کیا کہوں زبان پر آ گیا نیند اجب سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی افطار کے لڑکے سے دبا لیتے ہیں جنہوں نے ہمیں برباد کر دیا برباد کر دیا ہم علاج بھی اچھا لیتے ہیں تو انہیں سے اچھا لیا کرتے ہیں اب وہاں نوعیت کیا ہے یورپ میں پہلے بھی کر چکا کر چکا کہ یورپ رومن امپائر اور پرانی یونان کی نسل میں سے میں نے کہا تھا ایک ابا ہے اس کا اور ایک اما ہے باقی دے دوں اب پھر اس کے اندر آتی ہے عیسائی تین چیزیں یہاں مل جاتی ہیں یہودیت آتی ہے یہودیت وہاں پنپ جاتی ہے یہ چار پانچ چیزیں ہیں جن کے اجتماع سے یورپ کی مائکروسی کا کافی یا کل کے تاریخ بنے اب آپ دیکھیے کہ یورپ کس وقت یورپ کا رومن امپائر موجود تھی جس وقت اسلام اٹھا اسلام اٹھا ہے اور اسلام نے اٹھتے ہی جب اپنے پروزگار نکالے ہیں تو ایک طرف زمانے کی جو سب سے بڑی حکومتیں تھیں وقت دنیا میں دو طاقتیں کہلائی جا تھیں یا تو اس وقت دو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں یا ایک تیسری چین کی اٹھ رہی ہے اس وقت کی خاصانی چین تھا لیکن وہ جس وقت کے مسلمان پڑھے تو اس نے صلح شروع ہی نہیں کر دی وہاں بات نہیں چلی وہ باقی جو بڑی طاقتیں تھیں ایک رومن امپائر تھی اور دوسری طرف جو تھے وہ فارسی تھے ایران کی حکومت تھی فارس نے ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد وسلم کی دعوت اور بیان کو کے نامے کو چاپ کیا اور آپ نے ساتھ کروا دیا کہ اب انہوں نے میرا نام نامہ چاپ کیا ہے اب فارغ جو ہے بارہ بارہ ہو کے بہ جائے گا رہے گا حالت کسرا فلا سلا کس کا سادہ یا پھر ایک مرتبہ کس ہلاک ہو جائے گا اس کے بعد ایران دوبارہ اٹھے گا نہیں اس صورت سے یا بات ایسی روپ سے اگر آپ دیکھیے تو ندی یہ بات کرتے ہیں ہے اگر آپ نے شاہنامہ ہے پھر دوستی کا مطالعہ کیا ہو تو پھر دوستی کے شاہنامے میں جس پر کے دوستی مسلمانوں کے حملے کا تذکرہ سکتا تو اس چیز کو اپنی ملکی حیرت کہنی لیتی ہے یا حیرت پڑھ کر میں یوں کہوں گا اقبیت اقبی جوش میں آتی ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ ہے فلک برسو سسو افسوس ہے آسمان سے اس پر افسوس ہے کہ وہ جو تھے سب یعنی سب یعنی میں میں کہتے ہیں اردو کے کھا لینے والے آج آ کر کسوں کے تخت پر بیٹھ گئے اور اس وقت نوعیت یہ ہوئی ہے کہ جس وقت مسلمان آئے ہیں اور پھیلے ہیں تو ایک دفعہ کس طرح کی طاقت پارا پارا ہوئی ہے تو چند پارسی اپنی ہند اور تاہند کے کچھ اور رات کو آ کر کچھ بمبے کے قریب اترے گجرات کے ٹائپ پر اور کچھ مختلف علاقوں میں جا کر بسے اور جب ایک دفعہ سارف کا ہے تو وہ دوبارہ دنیا میں روشن نہیں ہوا وہ تو سوچنے سارا سارا ہوگی لیکن میرے نے اشار فرمایا تھا کہ تمہارے ساتھ رومن اس زمانے میں روم کہلائے جاتے تھے آج مغرب کا کہہ لیجیے کہ تمہارا جو مقابلہ ہوگا قیامت تک چلتا رہے گا رومن سے اب رومن کی نوعیت کیا تھی آج جس وقت اسلام تھا اچھا اس وقت نوعیت یہ ہے کہ رومن امپائر جو تھی تھی جو اس وقت تھا وہ رومن گلف کہلاتا تھا اور ان کی حکومت ایک طرف سے دوسری ٹرین سے لے کر یہ جتنے کے میڈیٹرین سی کے جتنے نفا کے جتنے بھی علاقے ہیں سب کے سب ان کے قبضے میں تھے اس طرح یہ لبنان کا علاقہ یہ ترکی کا علاقہ اور بلکہ یوں کہیے کہ شمالی عرب تک کا علاقہ جو تھا وہ رومن کے قبضے میں تھا اور اگر آپ نے نام سنا ہوگا اب رہا تھا حبشی اب رہا جس نے کہ اللہ پر حملہ کیا تھا یہ بھی انہیں سے متاثر عیسائی تھا اور ہرشا کا علاقہ خود عیسائی ہو چکا تھا رومن امپائر کے دیر اثر تھا جیسے کہ اس زمانے میں دو بلاک ہے نا ایک تو بڑی سلطنتیں ہوتی ہیں اور کچھ ان کے نیچے ہوتے ہیں تو زیر سایہ تھے رومن امپائر کے اور اس کے تمام علاقے تو اب جس وقت مسلمان اٹھے ان مسلمانوں کو اٹھنا ایک طوفان تھا جسے کوئی روک نہیں سکتا تھا آخر اٹھے تھے خدا کی قوت کے ساتھ جب اٹھے ہیں تو اب وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بڑھتے بڑھتے اب ان کا ٹکراؤ جو ہوتا ہے ہوتا ہے سے رونی سے رونو سے ہوتا ہے ان کے سفید علاقے مصر کا علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا شروع میں حضرت عمر کے زمانے میں اور اسی طور پر انتاکیا ان دنوں میں دار خلافہ ہوا کرتا تھا آج انتاکیہ جو ہے جنوبی جنوبی یہ ترکیہ کے ساحل پر واقع ہے ان دنوں میں نے خلافہ تھا جس وقت مسلمانوں نے پتہ کیا سن اٹھارہ میں تو اس کے بعد نو پر یعنی جو سنیا ہے وہاں ہر تک چلا گیا اور وہاں انہوں نے جا کر آباد کو گئے ٹائم امپائر کہلاتی تھی مشرقی حصہ جیسے رومن امپائر کا تھا اور رومن امپائر کا باقی حصہ دوسرا کہلواتا تھا یہ دو علاقے اب اس ان علاقوں میں آپ دیکھیں کہ تھوڑے سے سن ترانوے ہجری تک مسلمان بڑھتے سے سے جتنا بھی شمالی افریقہ کا علاقہ ہے پتہ کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے ان کس تک پہنچ گئے اور اس زمانے میں پاکستان بھی تھا اور موجودہ اسپین بھی تھا اور انہوں نے لورین وغیرہ کا جو علاقہ ہے فرانس کا وہ بھی اس میں شامل تھا اور مسلمانوں نے جنوبی کتنی کا بھی علاقہ قبضہ کر لیا اور جنوبی کتنی یہ کتنی وغیرہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے اور ادھر یہ کریٹ وغیرہ کا علاقہ یہ سب کا سب مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور یہ اب یہ فدت لینڈ کا مغربی علاقہ جو تھا یہ بھی فتح کر دیا مسلمانوں نے اب جب کہ ان کی یہ حالت تھی تو بہت سارے اب سے سب کو نہیں آیا کہ کچھ کر بات کرتے لیکن وہ جو چرکا لگ چکا تھا وہ تین تین ہر وقت دنوں کی اسے بےتاب رکھا اس کے بعد پھر میں اسے پوری لمبی تاریخ ہے اگر میں تاریخ کو بیان کرتا جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا میں چاروں یہ دیتا ہوں اس کے بعد مسلمان پہلے مسلمانوں کے زمانے میں صحابہ یعنی ہی کے زمانے میں مسلمان جب وہ دنیا تک پہنچ چکے تھے وہ حضرت انصاری کا وجا جو ہے اب بھی نہیں ہے کہاں وہ سنتنیا کے اندر اب اس سے آگے پھر یہ بات جو تھا ان کا مرکز ہے ثقافت تھا اور ایسا مرکز ثقافت تھا جہاں کے ان کے لیے تمام دین بھی بنتا تھا میں دین بن رہا کا لفظ الگ استعمال کر رہا ہوں جہاں ان کا دین بھی بنتا تھا اور تمام دنیا بھی بنتی ایک دین کا ان کے دو مطلب ہو چکے تھے ایسٹرن امپائر جو ہے ایسٹرن امپائر کے لیے نوکل جو تھا یہ وہ دار علاقہ تھا جہاں ان کا دین بنتا تھا اور ویسٹرن کا جو تھا اس کے لیے روم تھا جہاں سے وہ رومی بتیوں کے نیچے بیٹھ کر اگر آپ کو دیکھ ہوں بتوں کے منظر اندر سے رومن کیس کے میں دیکھ چکا ہوں اندر جا چکا ہوں تو وہ جو مناظر ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں کہ کس سے وہ ترقی کرتے ہیں تو آپ خیر سدا ہوں گے بہرحال وہاں ان کا وہ علاقہ تھا آپ اس کے بعد مسلمانوں کے حملے شروع ہوئے تو مسلمان بڑھتے رہے یہ مقابلے میں آ نہیں سکتے تھے یہاں تک کہ صرف انہوں نے کوشش کی ان کا قبلہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا کون سا قبلہ گرد مقدس گرد مقدس بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اب یہ بڑے بڑے پریشان کریں تو کیا کریں کرتے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوتے تھے آخر تو کا زمانہ آتا اور اس زمانے میں تمام یورپ کا ہو جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا نام اس بجے کال گاتے سنا ہوگا اس کا نام بھی سنا ہوگا یہ سب جتنا بھی تھے یہ سب کے سبق اچھے ہوئے اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق یعنی میں پہلے اور انہوں نے پتا کیا سو سال پہلے اور پھر جب چار سو ترانوے میں مسلمانوں نے اسے پتہ کیا تو مسلمانوں نے یہ انگریز محاورے خود لکھ رہے ہیں الدین کتاب ہے نازیم میں صرف دکھتے ہیں کہ جس وقت انسانوں نے داطل مس کو پتہ کیا تھا تو ان کے گھوڑے جو تھے مسلمانوں کے خون سے ٹانگوں ٹانگوں تک یعنی گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں موجود تھے جس وقت اور انہوں نے جو ظلم کیے تھے آج بھی آپ ہر سدا ہوں گے جن ان کے ظلموں کو آپ دیکھ سکیں کہ یہ جے پال ہاتھ کے جو جتنے بڑے بڑے تھے انہوں نے کیا ظلم ظلم وہاں کیا تھا اور جس وقت ہمارے اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا سوچا تو سب کو میں کرتا سب کو بات کیا اب وہ جو درد تھا وہ ان کے دلوں میں کس طور پر موجود تھا میں دو باتیں آپ سے ہر کروں گا جس سے کہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ یورپ کتنا غیر متاثر ہے اور دنیا میں قتل سینا نہیں کرتا سن ستاون میں میں لیا میں ریا میں تھا تو وہاں کی جو مسلم سوسائٹی ہے اس کے فیکٹری نے مجھے خود کہا کہ آج بھی ریاست کے کیتھلک جسوں نے فلاؤ الدین نے پر لانت بھیج دیا تھا آج اس کا سب پر دے لے جاتی اور اس سے پہ آپ بات سنیں اور آپ کو غالب صاحب سے جو تاریخ کے بات کی سے معلوم ہوگا کہ جس وقت سب دیکھ بھال ختم ہوئی ہے اور انگریزوں نے پتا کیا ہے کچھ دنیا کو ہمارے رداروں کی غداری کی بنا پر جب پتا کر لیا تو اس کے بعد لائف جائز کے جو لفظ تھے کہ آج میں یہ خوشی سے اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے مسلمانوں سے اس کا بدلا لے لیا کہ میں لائف جاری یعنی جب ان کا ذہن تھا یا یعنی اب ایک سے تو ملکیت یہ ہوئی کہ ان چرچے ایسے لگے ہوئے تھے کہ وہ سمجھتے یہ تھے کہ اسلام جو ہے یہ ہمارے ابا امن کو نکالنے والا اور ہماری سلطنت کو مٹانے والا ہے ہماری تعلیم و تمدن کو مٹانے والا ہے اگر آپ اب بھی دیکھیں یورپ کی اصل میں بات یہ ہے ہم سب سب مطالعہ کرتے ہیں لیکن جو سب ان کے اندر ڈوب کر دیکھتا ہے کہ کی کیا چیز ہے کیونکہ اقبال نے دو مقام پر بڑا چکا ایک جگہ کہتا ہے سرید دان سے ہر دف سے بڑا خبر ہوں میں کہ اس آگ میں ڈالا گیا ہوں جس سے کلیم اور دوسرے مقام کہا پر کہا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دان شیر کے رنگ سرما ہے میری کا خاک مدینہ اور نجب جس کی آنکھ کا سرما نجب اور مدینہ کی خاک کو وہ اس ویرانی کی اس پر چھوٹ پھینکے گا جہاں کی کوئی بھی حقیقت موجود نہیں ہر ہاں ایک وقت بات اب دوسری طرف دیکھیے مذہب کے روپ سے عیسائیت آئی سید نہ حضرت شارہ نبی علیہ السلام صلاح میں کہتا ہوں ہمارے نبی ہیں ان کے تو جو ندی ہیں وہ ٹائپ ہیں اور ان کے ندی ہیں وہ اپنے رخ سے وہ عیسا نہیں ہے جو عیسا کے خدا نے بھیجے تھے جن پر ہمارا ایمان ہے انہوں نے جو کچھ نہیں بنایا اور سینٹ پال نے جو کچھ بنا کر انہیں پیش کیا میں وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ انہوں نے عیسائیت کو سینٹ پال نے کس رخ سے بدلا اور کس رخ سے چینج کر کے پیش کر دیا بہرحال اب انہوں نے موجودہ بائبل میں یہ لفظ ہے یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ میں یہ لفظ ہے کہ جس نے کہ زمین کی بادشاہی نے کچھ حصہ بھی پا لیا آسمان کی بادشاہی میں اس کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا اور دوسرا مشہور قول ہے کہ دیکھو جو اس کا حق ہے اور دیکھو خدا کو جو اس کا حق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی سیب سالہ زندگی میں حکومت کا تو وہ کیا دیکھنا تھا ان کے جو وہ دامن میں ایک طرفہ بھی نہیں ایک مرتبہ میں بال میں تھا دس ججمنٹ کا دعوت خلافہ ہے تو کسی کے ساتھ بات چل پڑی کسی عیسائی تھی تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے کرنسی کے دھندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آج آ جائیں تو تمہارے یورپ سے داخل نہ ہو سکے تم سب سے پہلے پوچھتے ہو کہ دیکھ میں کچھ ہے یا نہیں ان کے حصے تو آ جائیں تو ہم ان کے خوب بھٹک کر لیتے ہیں کبھی کس روپ سے کبھی کس روپ سے آپ بھگت کر لیتے ہیں لیکن اگر اگر آپ ان کے کسی ملک میں داخل ہو کر دیکھیے پہلے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تمہارے پاس کتنی کرنسی کتنی ہے کیا ہے کیا نہیں اور کسی ہوٹل میں داخل ہونا ہو تو ہوٹل میں داخل ہونے سے پہلے پوچھا جائے گا کہ کرایہ ہے یا نہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر علیہ السلام آج تمہارے پورے یورپ اور امریکہ میں آ جائیں تو میں کسل کھا کے کہہ سکتا ہوں اور تم مجھ سے اتفاق کرو گے کہ یورپ میں ان کی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایسا شخص ہے کہ اس نے اپنے جان دامن کو کبھی بھی ایک پائی کے ساتھ بھی دا آلود نہیں کیا انہوں نے کبھی فخر انوجت سے تھے اور ان کا یعنی دعوت بھی نہیں اب جب یہ انجت ہے تو یورپ کے کسی ہوٹل میں وہ ٹھہر سکتے ہیں یا سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کا السلام جس نے تو نہ تو مال و دولت کو دیکھا اور نہ حکومت کو دیکھا تین سو سال کے بعد عیسائیت کے اندر حکومت آئی اور اس کے علاوہ ان کو دیکھیے کیا نام ہے اسرائیلی اسرائیلی یہودی یہود کی میسب ہے کہ جب سے ان پر پھٹکار پڑی کبھی کدھر مارے مارے پھرتے رہے اور کبھی ادھر ادھر مارے پھرتے رہے سبھی کس نے آ کر ان پر بات کیا اور کبھی کس نے یا تم مصن آزاد اور سب سے آخری آزاد کا جو خدا کا ہینڈل ان کے سر پر بدلا تھا وہ ہٹلر کے ہاتھ میں برسا تھا اور اب اگر تھوڑے لیے امتحان کے لیے قرآن کے لفظ میں انہیں حکومت دے قرآن کہتا ہے اللہ سے حق بلنتا ہے اللہ ملنار تالا بھیڑ کے طور پر دے دے اور لوگوں کے سائے کے وہ نیچے حکومت قائم ہو جائے تو ہو سکتی ہے ویسے نہیں ہے تو یہ اسرائیل کے آوارہ کر ان کے پاس تو حکومت کا نام و نشان نہیں تھا ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کھتیانی دلی کھمتا نہیں ان کے پاس اپنا تو کچھ تھا نہیں آیا اسلام مقابل میں اور اسلام جس وقت آیا اور اس میں ایک اور بات کر لوں یورپین ماقاشین کے درمیان محمد وسلم کی زندگی کو آپ جب پڑھیں گے نا تو یہ نقطہ ہر ایک ادھار کر پیش کرتا ہے وہ یہ کہ محمد اسلم جب تک مکے کی زندگی میں تھے وہ پیغمبر تھے دی جی؟ ہاں؟ تو یہ تو خدا کا سوال ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کو کہلاتا ہے دشمن کی زبان پر اگر آپ سب پروسیس کے نام سے مات نام دے دیں دنیا کے کسی حیثیت میں بھی اب رسول تو محمد تو یعنی پروسیس جب محمد کی ذات گرانی جو ہے اس کے متعلق دیکھیے تو مکے کی زندگی سے متعلق تو وہ کہیں گے کہ نبوت کی زندگی ہے لیکن کیونکہ اپنا گھر خالی ہے اپنے ہاں نہ علیہ السلام نے حکومت دیکھی نہ وہ تو جن کے ہاں کہ حکومت کا نظریہ ہی نبوت کا نظریہ ہی اتنا محدود ہے وہ تو جب دیکھیں گے کہ حکومت آئے گی تو کہیں گے کہ کیا ہوا نبوت ختم ہوگی تو نبی زندگی کو نبی کی زندگی کا حصہ قرار نہیں دیتے بلکہ محمد وسلم کو بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں وہ میں ایک اس پر یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جب تم یوں کہتے ہو تو اپنی بائبل میں سے کنگس کے چیپٹر کو نکال دو بائبل تو ہے نا اس میں کنگس کا ایک باقاعدہ چیپٹر جس میں سلمان وغیرہ ان حساب کے واقعات بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اب محیط یہ ہے محمد فلاسلم کی جو زندگی دیکھے مدینے کی ہے وہ اسے نبوت والی زندگی نہیں سمجھتے ان کو سب نے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ اسلام جب آیا تو دیکھو کہ یہاں میں بنیادی طور پر ایک کرتا ہوں اسے ذرا ذرا اچھے طور پر سن رہے تو ان شاء اللہ آپ کے بہت سارے اسکانات کا حل ہو جائے پہلی بات تو اس چیز کو سمجھ لیجیے کہ محمد اللہ وسلم پر الگ ایمان لانا ہے تو محمد سمپتی ایمان لائیے ان کی جملہ کے ساتھ کے ساتھ جیسے میں نے ارد کیا تھا خدا پر ایمان لائیے ان کی جملہ کے ساتھ کے ساتھ اسی طور پر محمد ایمان لائیے ان دلہا کے ساتھ کے ساتھ محمد صلاح کی سب سے بڑی شان یہ ہے ہاں جی، فرمایا ارسلنا فلنا سے ہاں جی، مقام پر فرمایا کا فتن لمنا سے بشیرم بنا سیدھا وہ کہیں فرمایا انا فل اللہ مسلم اللہ صحیح فرمایا کہ ملا محمد رسول اللہ و خاطر نبی محمد جو ہے وہ خاتم النبی ہیں کسی کے باپ تو نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں یہ تمام چیزیں اور پھر آپ کی کتاب جو ہے یہ خاتم القطب آپ کی کتاب جو ہے خاتم القطب ہے تو آپ کا حصہ عمل اور حصہ نتیجت جو ہے وہ کسی ایک وقت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ آپ دائمی اب نبی ہیں تمام علاقوں کے لیے تمام ملکوں کے لیے ہر زمان کے لیے ہر مکان کے لیے اور اس کے ساتھ ایک اور بات پر ایمان لائیے کہ آپ کا دین جو ہے وہ جامع ہے قانون و مکمل ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں اور اس میں کسی چیز کی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی گئی کہ اس میں کوئی زیادتی آ جائے کسی حسین و زمین کے چہرے پر اگر ایک ناک ہو رہا ہے اس کا دوسرا ناک بھی ہونا چاہیے تو اس کی خوبصورتی کو ہاتھ میں ملا دے ملا دے گا یا آنکھ ایک اور بڑھانا چاہیں تو محمد رسلم نے جو دین کو دیا ان انتہائی تمام جمال کے ساتھ دیا اور اب ان تمام چیزوں کو جب آپ زیر نظر رکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ محمد رسلم جو ہیں جانے صفات ہیں جتنی نبی آئے ان سب کی نبوتوں سے جانے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اپنی ذات اپنے کمالات میں تمام انبیاء کی صفات اور جانبیت کے اپنانے کے علاوہ اپنی شان سے نظیر پہنچ سکتی ہے اب جب آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ لیں گے تو آپ یہ بھی جان لیں گے کہ نبی کے پیام کو نبی کی ذات کو نبی سے جدا کیا نہیں جا سکتا پیام نبوت نبی سے جدا نہیں ہوتا و نبوت نبی سے جدا نہیں ہوتا اور جب دین نبی نبوت محمد رسم سے جدا نہیں ہے تو جس کو جانے اور نانے قانونی مکمل آپ کی ذات گرانی ہے اسی طور پر آپ کا نایا پورا دور ہوگا اور اسی طور پر آپ کا خشواہ کاملہ جو ہے اس میں شاہوں کے لیے بھی نمونہ ہوگا گداؤں کے لیے بھی نمونہ ہوگا فکرا کے لیے بھی نمونہ ہوگا تو کے لیے بھی نمونہ ہوگا میرا کے لیے بھی نمونہ ہوگا جتنے طبقات انسانیہ کسی زمانے میں کسی وقت میں وجود میں آئیں گے وہ سب کا سب اپنے لیے نمونہ حضرت محمد سسم کی ساتھ میں پا سکیں گے وہ پائیں گے کیونکہ آپ قانون سمجھن ہے جانے ہیں اور آپ کی ساتھ گرانی جو ہے جانور کے لحاظ سے سب کی جانب یہ بات سمجھ اور جب یہ بات آپ سمجھ چکے تو اس سے پہلے کی ایک بات کرتا ہوں دیکھیے ندی میں نے کہا آپ نبی تھے اور ندی کے پاس بادشاہ بھی ایک روپ سے آئی اور میں بادشاہ اسلامی بادشاہ کو سنتا ہے کسی کو رکھ کر چکا تھا تو میری در سنگ شاہی فقیری کرتن مسلمانوں نے جو میری کی ہے وہ شاہی فقیری کی ہے انہوں نے ان کے نزدیک بادشاہی اس چیز کا نام نہیں کہ بادشاہ بن کر دنیا کو لوٹ لے یا یعنی مملکت کے خزانے کو اپنا خزانہ سمجھ لے وہ خدمت گری کا نام اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام بادشاہی سمجھا کرتے تھے موقع آیا تو میں اس کے تفصیل آگے بھاگی افسر لوں گا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کے لیے معاذ نبوت کے لیے یاد کیجیے دیکھیے اس میں تھوڑا سا سب پڑنے سے بات گڑبڑ ہو جائے گی معاذ نبوت کے لیے بادشاہی شخص نہیں نبوت کے لیے محض نبوت کے لیے بادشاہی جو ہے شخص نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رمبر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رمبر تھے موسا علیہ السلام کا رمبر تھے حضرت نو علیہ السلام کا رمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام کا رمبر تھے یہ سب سے سب کا رمبر تھے لیکن بادشاہ نہیں بات یہ سمجھ آ رہی ہے پیغمبر تھے لیکن بادشاہ نہیں تھے لیکن بعد بادشاہوں بعد پیغمبروں کو اللہ نے خصوصی طور پر نبوت سے بھی نبوت کے ساتھ بادشاہی سے بھی نواز دیا وہ شب کو نبوت نہیں عطا ہے اور ایک زیادت ہے ایک زیادت ہے اب زیادت کے طور پر جن لوگوں کو پہلے میں ملا جو مشہور ہیں ان میں سجرینا داود علیہ السلام ہے اور سجرینا حضرت سلیمان علیہ السلام اب کسی کو اور بھی کچھ ہوئے ہیں اب جب ہمارے آتا آئے تو ہمارے آتا کے خود کے لیے تھے شاہوں کے لیے بھی تھے سداؤں کے لیے بھی تھے ہر ایک کے نمونے کے لیے آپ نے نمونہ کام کرنا تھا تو لگتے کی زندگی تو درویشی کا نمونہ وہ ایسی ملکیت ہے کہ جس میں آپ نہ غیروں کو بادشاہ دکھائی دیتے ہیں نہ اپنے انہیں دنیاوی دکھ کے ہمارے نزدیک تو وہ اس وقت سے بادشاہوں کے بادشاہ جب سے کہ ان کا وجود اللہ نے ارادہ کیا تو ان کا ادا کیا جائے جن کے لیے کائنات کو وجود پکتا گیا اگر وہ بادشاہ نہیں تو وہ کون بادشاہ ہمارے ایمان کی بات تو یہ ہے لیکن سائن کے خاتون سے لحاظ جب آپ بات کریں گے تو آپ یوں کہیں گے کہ مکے کی زندگی میں آپ بادشاہی آپ پر نہیں آئی اور جب مدینے میں آئے تو آپ پورے عرب کے بادشاہ کاٹ بھی بن گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے جب حکومت ہاتھ میں آ گئی تو اب اس سے ایک مسئلہ خود بخود طے ہو جائے گا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے لیے لازم ہوتی بادشاہی نبوت کا لازمہ ہوتی تو مکے کی زندگی میں بھی دی جاتی بلکہ جس وقت آپ مکے کی زندگی میں آئے جس وقت دعوت آپ کی چلی ہے اور دین کی دعوت کے لائی گئی ہے تو کفار مکہ نے آ کر اس وقت آپ سے یوں کہا تھا کہ اگر آپ بادشاہی کو چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے آپ نے کہا میں اس لیے نہیں آیا ہوں میں تو ایک کرنے کو لے کر آیا ہوں اگر تم اس کو مان لو تو عرب و عجم تمہارے غلام ہو گئے اور آخرت کے شب تمہارے لیے اللہ درست کرتے ہیں گویا کے نبوت کا مقصد حکومت کے ساتھ مستقبل نہیں ہے اللہ کا اللہ یعنی بالکل اس کا جھوٹ نہیں ہے اتا کے طور پر خدا جھوٹ عطا یہ علیحدہ بات ہے اور قرآن میں خلافت عرضی کو یعنی خلافت کا وہ رخ کسے ہم حکومت کہتے ہیں ایک انعام کے طور پر اور وعدے کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے تو قرآن کہتا ہے باد باد اللہ اللہ عامن ہاتھ ہے کے سن وہ لوگ جو ایمان جائیں اور ہم دیکھتا کرے کریں ان زمین میں یا حکومت دے دیں گے اخلاق دے دیں گے خلافت دے دیں گے اب اس رخ سے آپ دیکھیے ایک مسئلے کی ایک حد تک اس مسئلے کی کچھ سمجھ جاتی ہے کہ نبوت کا لازمہ جو ہے وہ حکومت نہیں ہے اگر عطا ہو جائے تو وہ اللہ کی عنایت ہوگی اللہ کا انعام ہوگا لیکن اگر وہ مل بھی جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا حکومت اس لیے نہیں آتی مسلمانوں کے پاس یا نبی کے پاس قرآن کیسا ہے اے داؤ ہم نے تجھے بنایا زمین پر خلیفہ پر کیا کر کہ لوگوں کے ساتھ عدل کے ساتھ ایک یا دیکھیے قرآن کریم نے کہا کنہ اب اطام چلا سات سکا مدین معروف بنا اگر انہوں نے نیم کو زمین پر تمکن اور حکومت دے دیا جائے تو وہ کیا کریں سمجھ اور نبوت کا فرق اور غیر نبی کا فرق ایمانی حکومت کا خط غیر ایمانی جسے کہ سیکولر کہتے ہیں اور غیر سیکولر کہتے ہیں تو سیکولر والے لوگوں کو کچھ کر جاتے ہیں ذرا تھوڑا سا یعنی لاہور سے پچیس منٹ پہلے ہو کر دیکھیں مشرق کی طرف ہے میں تو لاہور سے پچیس منٹ مشرق کی طرف سیکولر گورنمنٹ ہے تو اس سیکولرزم میں انہوں نے جس قدر ہندو ازم کو غالب کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کا تو واسطہ پڑا ہوگا یا نہیں پڑا ہوگا وہاں نوعیت یہ ہو سینتالیس کے بعد کے مسلمانوں کے گھروں کے بچے ہیں وہ سلام نہیں کرتے وہ نمستے کرتے اور ان کے جس وقت کوئی فنکشن ہوتی ہے ہمارے پاس بڑے بڑے آفیسر ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں تو ان کا بڑا کمال کیا ہوتا ہے ہاتھوں میں کینٹیاں لی ہوتی ہیں سیتے کاٹ کے سب ہیں وہ سر اوکے سر وہ اللہ کے بندوں کو ڈالتا نا ہم لوگ سیتا کاٹ یہ یہ کر نہیں پر نہیں جو میں ایک چیز کو چاٹ لینا ہمارا کام معاف کریں اصل میں واقع ہوا معافی چاہتا ہوں لیکن کیا کروں دل چلتا ہے اس ہم نے اپنا کچھ بھی نہیں اور اس کے مقابلے میں سچ میں گورنمنٹ کو دیکھو جہاں سمندر میں اتارا جاتا ہے تو آج سے پانچ ہزار یا چار ہزار پرانی رسم ناریل کے توڑنے میں ادا کی جاتی ہے اور منتر بھجن کو بھجن پڑے جاتے ہیں ہاں ہاں ہم بھی کر لیتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان میں طوفان آتا ہے تو اس کے لیے جب چندہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ آج کل کی آرٹسٹ کا شو کیا جاتا ہے تو اس کا افتتاح کرتے ہیں پرانی کریم کافی اگر میں غلط کہوں تو میری زبان کاٹ یا میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ قرآن کی بے ضرورت نہیں ہو سکتی کہ خواہشہ عورتوں کی کے لیے تم اپنی آنکھوں کو گندا کرنے کے لیے اور دتان میں مبتلا ہونے کے لیے میرے آپ اپنا نے شاہ فرمایا تھا کہ نظر جو ہے یہ آنکھ کا سلا اپنی آنکھوں پر دستک دینے کے لیے ساح عورتوں کو اکٹھا کرتے ہو ازاد کو دعوت دیتے ہو اور اس کے اوپر تم اس کی سدا قرآن کے پڑھنے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیکولر گورنمنٹ کی جو ہوتی ہے نا تو اپنے دین کو جب چلاتی ہے تو پورا چلا کر دکھا دیتی ہے آپ ان کی ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب تھے ڈائریکٹر تھے تعلیمات تھے یو پی میں اتر پردیش پہلے یو پی کا تھا وہاں پہ آئے مجھ سے ملنے کے لیے اور اس کے بعد وہ نیٹ تو مجھ گئے تھے عراق میں آئے تو مجھے بات کرتے ہوئے انہوں نے بات کہی اور ان کی آپ جتنی بھی کتابیں پڑھیں سب میں چھوٹ جنتا ہی جماعت سے لے کر دس ہی جماعت تک تمام ہندو مائیں خالی تھی اور ان کا جتنا بھی مذہب مطلب اور کلچر ہے سب سب اس میں آ جاتا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کا گمراہ کر رہے ہیں اور جب ہمارے یہاں بات آتی ہے جی ہاں ہم نے بھی کر لی اگر تم نے بھی دین کو لائے ہوتے تو آج ہم وہ نہ ہوتے جو ہم دکھانے رہے ہیں بیس سال کے بعد ہم سوال نہ کر سوال نہ کرتے کیا اس بھی اسلام کھیتی کیبل ہے اور اللہ تو بالکل پھر تو کیبل نہیں تو پھر اسلام تم ناراض ہوتا ہے تو نہیں اس کا دامن کے ساتھ لکھتے ہوئے چلے گا اللہ تعالیٰ کو تو کو لے آئے گا وہ سب تمام کے اتنے کمرے جتنے بڑی بڑی سائن آپ پیرو دے سکتے ہیں اسلام کے آگے لگا کیا ضرورت ہے ہے ضرورت ہے وہ اللہ کے بندہ ممکن نہیں تو پھر اسلام لگائے گا کسی کو ہے برآم زمین طور پر بات آگے معاف کیجیے گا تو میں یہ کر رہا تھا کہ سیکولر گورنمنٹ جو ہے سیکولر گورنمنٹ وہ بھی اگر چاہے تو وہ کچھ کر سکتی ہے اب ہمارے آنا کہہ رہا تھا بات اسلام کے متعلق کہ دیکھو نبی کے لیے حکومت لازمہ نہیں ہے بلکہ حکومت جب آتی ہے میں اس بات پر چل رہا تھا یاد ہوگا آپ کو حکومت جب آتی ہے تو میں کے لیے آتی آج کل اسلام کو گاڑی دینا جب چاہو نا تو اسلام کے لفظ کو ہٹا کر ملائیت دے دو خوب گالیاں دے دو اسلام کی جتنی میں جدت نہیں اخلاق نہیں ہے اگر اخلاق ان لوگوں میں ہوتا اور ہمت اور جدت ہوتی تو مقابلے میں آ کر لڑتے اسلام کھل کر کہتے لیکن جانتے ہیں کہ اگر اسلام کا نام لیا پر تو اسے کچھ برا کہا تو منہ پر سفید لگے اس لیے کبھی ادھر سے حملہ کرتے ہیں بہرحال بات کر رہا تھا کہ اسلام میں اگر حکومت قائم ہو تو حکومت کا مقصد کیا ہوگا ان لوگ لاؤ اگر زمین پر انہیں حکومت دی جائے تو نمازوں کو قائم کریں نمازوں کو قائم کریں اور نمازوں کے قائم کرنے سے پورا کا پورا موقع ملا تو میں نماز کے متعلق کسی وقت کروں گا کہ نماز ہے کیا نماز وہی چیز ہے کہ دو خلیفہ اسلام کی دو خلیفہ معمولی خلیفہ نہیں تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو اور پھر جتنا ہم رضی اللہ تعالیٰ ہو شہید ہو کر جنی شہادت ہی ہے تو دیر کے بعد فساد پاتے شہید ہو کر جیتتے ہیں لیکن صبح کے دانے میں آگے پیچھے نہیں کیا جاتا یعنی آج کھنجر معمولی سے آدمی کو تو ہم سبوں کو توڑ کر بھاگ جائیں گے لیکن وہ خلیفت المومنین سید نور فاروق جس نے کہ آدمی دنیا کو فتح کر دیا تھا اس کے پیٹ میں خنجر مارا جاتا ہے اور ایسا خنجر مارا جاتا ہے کہ دودھ کھلایا جاتا ہے اور زخم کے راستے سے نکل جاتا ہے وہ تڑپ رہا ہے اور سہیب رومی جو غلام تھا وہ آگے کیا جاتا ہے اور جب تک زبانہ فجر ادا نہیں کر دیا جاتا اس وقت نے ان کے جسم کو اٹھایا نہیں جاتا فضر حضرت علی کے متعلق کہا ہے کہ جس طور کی یعنی ستیہ مبارک پر اس نے مارا تھا کہ ملزم نے مارا تھا تو جس وقت آپ زخمی ہوئے ہیں اس فجر کے گودانے کو پیچھے نہیں کیا گیا فجر کی نماز ادا کر لی گئی اس کے بعد آپ کا خیال کیا گیا نماز کی شاخی کی نماز کیا ہے فکر لیکن میں یہ کر رہا تھا کہ نمازوں کو پالن کرنا اور زکات کو قائم کرنا زکات کیا ہے زکات یاد کا کوئی نہیں دان عمل ہے کہ جس ملک میں جس قوم میں جس علاقے میں جس وقت قائم ہو جائے گا نہ تو اس طرح کی کوئی صورت باقی رہے گی اور نہ تو کوئی موجودہ زمانے کی بے مہان کیا کہیں گے سرمایہ داری باقی رہے گی اس کا سرکار یعنی وہ لیولنگ اور برامد کرنے والا عمل ہے جس کے ذریعے سے امیر امیر سب نہیں ہوتا چلا جاتا اور دو سو بیس خاندانوں کے اندر سے چلی نہیں آتی اور اسی طور پر یہ بھی نہیں ہوتا کہ غریب غریب سے سر ہوتا چلا جاتا سب کو اپنی کو سدا پر رکھنے کا نام جو تو پہلے سرکار موقع ہوا تو میں کروں گا کہ تقاص کیا پھر اس کے بعد انسانوں کو حکومت میں دی جاتی آپ اگر پولیٹیکل سائنس کے علم نہیں ہے تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ دیکھو گورنمنٹ جو ہے حکومت جو ہے یہ ذریعہ ہے مقصد کا یہ مقصد نہیں ذریعہ ہے مقصد کا مقصد نہیں ہے مین ہے اینڈ نہیں ہے تو نیمس کو ایمس پر قربان نہیں کیا جا رہا میمس کو ایمس پر قربان کیا جاتا ایمس پر نیس کا نہیں قربان کیا جاتا ہاں، جن مقاصد کے لیے حکومتیں قائم کی جاتی ہیں حکومتوں کا کام جو ہوتا ہے کہ ان مقاصد کو پورا کریں اب حکومت کے قائم ہونے کا مدعا کیا ہے کہ نیتی کو پھیلائیں برائی سے روکیں وہ برائی معاشی برائی ہو اقتصادی برائی ہو معاشرے کی برائی ہو اخلاقی برائی ہو خاندانی برائی ہو جس قسم کی بھی جو برائی کا وجود دنیا میں ہے مومن مومن وہ ہے جو کہ ان برائیوں کا بچانے والا اور ان برائیوں کو مٹانے والا ہے اور ہر خیر جس کا وجود خیر کہلایا جا سکتا ہے حقیقت کے لحاظ سے یہ نہیں کہ صورت ہو خیر کی اور بیچ میں چھپا ہوا ہو شخص وہ وہی کہلایا جائے گا خیر خیر وہی ہے جو ظاہر کی خیر ہو بات ہو اول کی خیر ہو آسمن کی خیر ہو اس اول ظاہر ہو خیر کو جاننے والی ایک ذات ہو سکتی ہے جو کریم ہے جن میں آپ تو اب وہی بتائے گا کہ کون سے عوام ہیں جو کہ خیریں ہیں اور دل پھیلانا چاہیے اور وہ کون سے لوائی ہیں جن سے روکنا چاہیے اب کس روپ سے جب ہم دیکھیں گے تو دیکھو حکومت کا مقصد کیا ہوا اسلامی حکومت کا نمازوں کو قائم کرنا یعنی خدا کے تمام روابط کو قائم کرنا لوگوں کے اندر معاشی عدل و مساوات کے ثقافتی نظام کو قائم کرنا ہر خیر کو پھیلا دینا اور ہر برائی سے روک دینا آج کل کی نامنل ویلفیئر اسٹیٹ کہ اوپر تو ویلفیئر ہے اور حقیقت میں ویل ہے ویل جانتے ہو سارے جانتے ہیں تو ویل جاتی ہے بس سب کے لیے کنواں پر جو اوپر ہو اس کے لیے سب گھر کے اسٹیپ نہیں یہ سب کے اسٹیپ کیا کرتے ہیں نام رکھ لو گدے کا نام انسان رکھ لو تو گدا انسان نہیں ہو جاتا میں کبھی کبھی باتیں چاہتا ہوں بات کریں لیکن ہر بات چھپائی نہیں جاتی میں اتنی ہمت ہم پر بات اب کر رہا تھا کہ اسلام کو مقصود کیا ہوا حکومت اگر آئے تو ان وہی نمازوں کو قائم کرنا دتافوں کو دینا بھلائی کا پھیلانا برائیوں سے روکنا اور نبی کی خلافت اگر ہوگی تو تمام روکتی ہوگی اب ہماری بات اس بات پر پہنچ چکی آج کہ دیکھو پہلے تو میں نے اتنا کیا تھا کہ یورپ کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ کیوں ہے کہ میں نے بیسک کے طور پر دو تین باتیں کہیں ان شاء اللہ یہ سب پر کا صاف ہو جائے گی دوسری بات نقطے کے طور پر میں نے یہ کر دی کہ نبی کے لیے لازم نہیں ہے حکومت کا ہونا اور تیسری بات میں نے یہ کہہ دی کہ اگر حکومت مل بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تب حکومت کام کرتے چلے جاؤ یا فلا فلاں چیزیں ضروری ہیں یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے بھائی آپ پاشا سلامت کے ہوئے آگے آپ جو ہے اتنا پیش تو ہونا چاہیے کہ تمام ملک کو ختم کر جائیں پھر دوسری جھوٹ ہے وہ ختم نہ ہو تو اب میں یہ کر رہا تھا کہ اسلام ایسی بادشاہی کا یا ایسی کسی ہٹلریت کا یا امریت کا کسی کی گنجائش نہیں جو دنیا کو دنیا کے لیے استعمال کرتی ہے وہ نبی آخرت کے لیے آتا ہے اور جو اس کی خلافت ہوتی ہے وہ بھی آخرت کے لیے ہوتا ہوتی ہے وہ دنیا میں آتے ہیں جیسے پتا سے متعلق مولانا نے فرمایا ہے سوائیں من نہ کر دم فرد تا سے سنم بلکہ بندر جان دن سے جنم اسی طور پر جو خلافت والے ہوتے ہیں ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے تاکہ گھر تا جان بندکاں سے سنا بندوں پر سخاوت دہیج کے لکشوں کو پال کرنا لینے والے نہ ہو دینے والے سب دیتے رہو ایک منٹ بار جانا سید نے میں آپ کو دیا کچھ بھی نہیں دیا وہ تھوڑا تھوڑا یہ اپنی خلافت سے پہلے تھوڑا سا بنانے کا کام کرتے تھوڑا سا کمانے سے تھے کھاتے تھے خرچ کرتے تھے بھون کے پہلے تو بہت بڑے تازے تھے وہ سب یہ بات سب کو لا کر کام کی اب جب خلیفہ بنے تو مشورہ بیٹھا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے حضرت عمر نے اور حضرت علی وہ کہا کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ طبیعت اب بلا اب حسنہ ہے مسئلہ پیش ہو گیا ابو الحسن ابو الحسن نتوتری کی سنیت ہے یہ مسائل کے حل کرنے میں بہت ہی ہے اب ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ کبھی نے مشورہ دیا کہ آپ روزینہ لے لیں روزانہ کے لیے تھوڑا سا لے لیا کریں اتنا جتنا کہ آپ ایک عام آدمی اپنا تیز کر سکتے نے لیا جو سب سے کم سے کم کھل روٹی روٹی ہو چکی کھاتے تھے ایک دن جی کیا بیوی کا کچھ میٹھا کھا لیں اور سب تھوڑا تھوڑا بچاتے ہوئے ہلوا پکا حلوہ ہوگا یہ دو کسی چیز دوسری پکا رہی آج یہ کھانے کے ساتھ ابو بکر نے کہا یہ کہاں کہ میں بچاتی رہی ہوں تھوڑا معلوم ہو گیا کہ فالتو اس میں ہو سکتا اور جب جو بدلا دیا لیا تو اب جب وشال ہوا تو بس اچھی ہے وشال سے کر کہ اس نے سوا دو سال کے اندر میں نے مسلمانوں کے مال میں سے جو مال کم کیا ہے یعنی جو دیا ہے تمہیں برداشت نہیں کرتا کہ کل قیامت کے دن اس کی سوچ ہو میرے میرے خاندان کا فلاں مکان جو ہے میرا فلاں مکان اسے دیکھ تو اسلام میں تو خدمت دین کا نام ہے فی الحال اور پھر اس کی آگے شاید ان شاء اللہ دوں گا آپ کے اللہ الحمد للہ کو بات لیں گے اور اس بات تک پہنچے کہ نصیبت کے لیے حکومت جو ہے وہ سچ نہیں ہے لاکھ لوگوں آج اس بات کو جو آگے لے جانا چاہتا ہوں اگر اللہ کی توفیق کی تو دو باتیں اب کرنی ہیں جو آج سچ نہیں ان شاء اللہ آپ کو مدد کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت راستہ کے بعد کیا ان ختم ہو گیا یا حکومت کے ساتھ تقسیم ہو وہ نظام کو پوسٹ ہو گئی اور آیا خوش کرنی جو حکومت کی سب دنیا میں وجود میں آئی یا نہیں آئی جیسے وہ حکومت کے سب تھا اس حکومت کے سب کے جو مقاصد تھے وہ کبھی پورے ہوئے یا نہیں ہوئے پہلی بات تو یہ ہوگی اور دوسری بات جو ہے کبھی جو غالباً سب کی سب میں ہوگی وہ دیش ہماری امت کا سوال کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کیوں کر شروع ہوا اور اس کا بداوا کیا اگر دیکھا جائے تو ہر عنوان ایسی ساتھ ساتھ آج تک سرسوں کا تعلق ہے لیکن ہر حال کوشش کروں گا کہ کچھ چیز آپ کی خدمت میں رکھ کر دوستوں میں یہ کل فرض کر چکا کہ نبوت کے لیے حکومت سب کے درجے میں جب حکومت کے درجے میں نہیں ان کے باتیں ہو گئی کہ جو سرائے سے نصیبت ہیں ان کے لیے بھی حکومت لازمہ نہیں ہوگی اب جو سرائے سے نبوت ہے یا قیام نبوت ہے قیام نبوت کے لیے بھی حکومت لازم نہیں ہوگی بغیر حکومت کے قیام نبوت جو ہے چل سکتا ہے قائم رکھ سکتا ہے اب اس بات کو صحیح نشین رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھئے وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ میرے آقا سید لمبیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی جو تھی کیا تھا کہ قرآن میں متاثر آیات میں چار جگہ پر ایک قسم کی آیتیں آتی ہیں جو قریب نالا ہیں اور وہ یہ ہیں وہ وسیلم علیہ آیاتی وہ رسی ہم وفل محمود کتاب و سب سے سبھی دورا رہی ہم نے وہ اللہ کی بات دار جتنے سے تم نے بار کا فکر جتنے کے تم نے رسول کو برباد کیا پیدا کیا ایسا نہیں ایسا رسول جو تم پر اللہ کی کر کو تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے تمہارے دلوں کو تمہاری صوبوں کو تمہارے نسل کو ان تمام گندگیوں سے تمام رسائل سے تمام خرابیوں سے جو خلافت الہیہ کے خلاف جاتی ہیں یا جو مقام انسانیت کے خلاف ہیں یا انسان کو جو خدا سے توڑ کر شیطان و جہنم کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں تمام خرابیوں سے تمہیں بات کرتا ہے اور اس کے وہی اللہ محمد کتاب وغیرہ اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی یعنی تمہیں اللہ کی کتاب اس کے بھی بتاتا ہے اور تمہیں اپنی سنت کے ذریعے سنوارتا بھی ہے یہاں کیا چیزیں آ گئی پہلی چیز ہے تلاوت کتاب یعنی سرائی کے نصیبت میں پہلی بات جو ہے وہ تلاوت کتاب ہے کتاب کا پڑھ دینا یعنی دور سمجھیے کے جیسے آپ جانتے ہوں گے بلا تشریح بلا تشریح بلا اب کروں کہ جس وقت برطانیہ نئی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا تو پارلیمنٹ میں اجلاس سے پہلے شروع میں ملکہ برطانیہ خود آتی ہے یا بادشاہ برطانیہ خود آتا ہے جو اس کا کچھ خاص نمائندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی پالیسی کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک خاص ڈکلریشن ہوتا ہے جو یا کریم کی طرف سے ہوتا ہے وہ اس بات کو اعلان کرتا چلا جاتا ہے کہ ہماری پالیسی اس یعنی جو پارٹی حکومت کی آئی ہے اس کی سیشن کے دوران میں دوران حکومت میں یہ اس کی پالیسی ہوگی اس وقت سے وہ چلے گی تلاوت کتاب کیا ہے خدا کی کتاب کیا ہے خدا کی کتاب خدا کے آسان کا نتیجہ ہے یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کے لفظوں میں خدا کا کلام ہے معنی میں خدا کا کلام ہے حقیقت میں خدا کا کلام ہے اور اس کلام کے اندر اللہ قبار تعالی انسانیت کو جو کچھ دینا چاہتا تھا اور جو کچھ دیا اللہ قبار تعالی نے وہ قرآن میں پورا کا پورا موجود ہے اب اگر آپ قانون کے طالب علم ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ قانون کے لفظوں کی نسخوں کی ہر بات کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے اگر قانون کے کسی کتاب میں کورن یا سن کون یا کاما آگے پیچھے ہو جائے تو قانون میں حق پر جایا کرتا ہے قانون کے لیے ایک لفظ رعایت کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے جو قانون کی کتاب ہوگی اس کے ایک ایک حرف شوشے کی حفاظت اس کی پڑھنے کی ادا کی حفاظت کی ضرورت ہوگی اور اس کی بقا کی صورت پیدا کی جائے گی اور اعلان کیا جائے گا کہ حکومت کا آئین یہ ہے کانسٹیٹیوشن یہ ہے اور لا یہ ہے جہاں زمین طور پر میں اس بات کو بھی کہ عام طور پر عامت الناس کا طبقہ جو کانسٹیٹیوشنل لا یا دوسرے لیگل لا سے ناواقف ہوتا ہے تو کانسٹیٹیوشن کو اور لا کو آپس میں خلط خرچ کر دیا کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کسی فارم کا جو ہوتا ہے اس میں وہ بیسک پرنسپل ہوتے ہیں جن کی بیسک کے اوپر باقی قانون کی آگے بڑھوتری اور ترقی اور اس ہوتی ہے اور قانون کی بنیادیں اس پر ہوتی ہیں لا جو ہے وہ اس کی اگلی بڑھ سکتی ہے اب قانون کی بنیاد اور ہوگی اور قانون کی قانون کی یہ سوال آیا اس کا بات ہو جائے گی آ جائے آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے سب سوالوں کا انشاءاللہ جواب آ جائے تو میں یہ کر رہا تھا یہ تمام چیزیں جو میں یہ بات بیان کرتا ہوں تو اسی لیے کہ میں جب بات بیان کرنے لگتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے یہ فلاں کی پیدا ہوگا اور فلاں جگہ سے فلاں کی پیدا ہوگا تو ان سوالات کے جواب کرتا چلا گا تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن اور لا میں کتاب اللہ جو ہے یہ بجٹ مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے اور بے دیر ہے قانون علاج بھی ہے اور یہ بنیادی کانسٹیٹیوشن بھی ہے لا بھی ہے یاد ماں کی دار دو میرا یاد یہ پوچھی رکھتا ہے وہ بھی رکھتا ہے اس میں یہ کمال بھی ہے اور وہ جواب بھی ہے دونوں چیزیں میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں قرآن نے فوائد کے میں کتنا ہی بات کو بتائی ہے کہ دیکھو تلاوت کتاب یعنی خدا نے اپنے قانون کی حفاظت کے لیے اس کی خصوصی تلاوت کا طریقہ بتا دیا اور انسانوں کو محمد وسلم کے ذریعے سے اس قرآن کو پڑھا کر سنوایا گیا یہاں تک کہ صحابہ میں سے صحابہ کہتے ہیں کہ میں محسوس کری اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک رسم کے دہانے مبارک میں سے سب سورتوں کو لیا اور اسے اسی طور پر لیا جاتے تھے جس جیسے بڑھتے تھے اور نبی وسلم نے اس کی تصدیق فرماتے ہوئے ایک مقام پر فرمایا کہ اگر قرآن کو اس لہجے میں سننا چاہے جس لہجے میں اس نے جبریل نے میرے پر قرآن کو اتارا ہے وہ اس نے سے قرآن کو سنتے تھے یعنی ہر لحاظ سے الفاظ قرآن کی سیرت قرآن کی جب سبب چیز کی حفاظت کی گئی یہ پہلی چیز تھی جو کہ تعلیم اسلام کا تھا یہ سب سے بتایا ایک بات اور اس کے بعد دوسری بات نہیں جو ہوتا وہ میرا قانون کو ضابطے سے رقص قانون کا پڑھ دینے والا نہیں ہوتا وہ صرف لیگل اتارٹی نہیں ہوتا بلکہ قانون کو عملی طور پر اپنے ظاہر و باطن پر نافذ کر کے اپنی زندگی اس قانون نے الہی کا مرقع اور مجموعہ اور نمونہ اور حقیقت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں کسی چیز کو پیدا کرنا کر سکتا اور اس کے لیے ان کی دعوت اگر آپ دیکھیں تو دوسروں کی دعوت کا اثر یعنی اس میں میں وضاحت کروں اور جو دعوتیں ہو کچھ ہیں ان کی اپیل پہلے دماغ کو ہوتی ہے پھر دل کو ہوتی ہے اور نبی کی دعوت کی اپیل پہلے دل کو ہوتی ہے پھر دماغ کو ہوتی ہے نبی جو پہلے متاثر کرتا ہے وہ دلوں کو کیا کرتا ہے وہ دلوں کی زندگی کو بدلا کرتا ہے اور نبی اقافت نے کیا فرمایا ہے اللہ عالم نہ صرف جب سے نہ ہوگا دیکھو تمہارے قسموں کے اندر ایک بوجھ کا روزگار ہے جو فلوحت فلحل جب تو سن لو بھائی فقدت سن لو اللہ اللہ اللہ سب سب سب دل ہے شدو یہاں لوگ تمہارے سوچ کا لوٹتا ہے اگر وہ درست ہو گیا تو تمام درست ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام کا تمام کس بگڑ جائے گا بگاڑ دل کے بگاڑ پر انسان کا بگاڑ اور انسان کے بگاڑ پر میں یوں کہوں پورے عالم کا بگاڑ یہ ڈرائیور ہے پوری انسانیت کا اچھی سے اچھی کار اس کے ہاتھ دے دو کسی ڈرائیور کے بہترین قسم کی اور ڈرائیور ہو مجھے کام جس نے کہ بیکار آدمی جس نے کبھی کار دیکھی نہ ہو اگر وہ کرے گا تو جہاں سے وہ پتہ نہیں اس کے کیا ہوتے ہیں یوں کر دیتے ہیں ہیں کرتے ہمیں تو نام بھی نہیں آتے بلکہ یوں یوں جو ہوتا ہے اس کے یوں یوں کرنے سچا نام کر دے گا دار چلانے میں یعنی حکمت کیا ہوتی ہے طور پر انسان کائنات کا طور پر ڈرائیور بنایا گیا پوری مخلوق کو پوری اس کے قبضے میں اگر یہ بن گیا تو پوری مخلوق صحیح ناچ پر چلے گی اور اگر یہ نہیں بنا تو پوری مخلوق غلط ہو جائے گی بہت تو اب یہ کر رہا تھا سب سے جب اپنی دعوت دیتے ہیں تو وہ دلوں کو سفارتے ہیں اور دلوں کے سفارش کا نام جو فیل ہے جو فریدہ ہے کا اسے کہتے ہیں تجزیہ کیا دستی بات کرنا اور قرآن نے دوسرے کام پر کہا ہے اصلہ من سکتا ہے بن سکتا ہے یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گدلا کر دیا خراب کر دیا برباد کر دیا وہ برباد تو اب جب یعنی بربادی اور کامیابی جو ہے وہ دلوں کی سرائی پر ہے تو انبیاء آ کر دلوں کے اندر سے گندگیوں کو نکالتے ہیں اور یہ نصیبت کی ایک خاص صرف ہے اور ایک خاص فریضہ ہے جس نبی کی نکاح دلوں کو پاس کرے گی نبی کی نکاح دلوں کو پاس کرے گی نبی کا ذات اور اس کے سینے پاک کے انوارات دلوں کو پاس کریں گے کیسے پاس کریں گے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کا حاصل اتنا ہے کہ دیکھو جیسے آنکھ سے آنکھ ملتی ہے اور اصل کو لی لیا کرتی ہے اسی طور پر جب دل سے دل ملتے ہیں تو کہتے ہیں دل جو میرے دل میں ہے اسے اپنے دل میں سمجھ لیجیے گا دنوں دلوں ہی میں ہو جائے فیصلہ دل کا دلوں دلوں میں دلوں کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں جو آنے قلوب ہوتے ہیں جب وہ اپنے دل کی تاثیر کو آسماتے ہیں تو دنوں کا سرج جایا کرتی ہے وہ جو کہتے ہیں نا آپ دردا سے نکلنے ایک اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی رحمت کی سکھائے کس نے اسماعیل کو آزادی نہ کتابوں سے نہ کتابوں سے نہ تاریخ سے نہ رب سے پیدا دن ہوتا ہے بزرگوں کی نہ رب سے پیدا وہ نکاح کیا ہوتی ہے وہ یہی سب کیا کی ہے کہ نبی کے سینے کا وہ جو کہ دنوں کو بنایا کرتا ہے وہ نبی کی سے مستقل دنوں دنوں میں منتقل ہوتے ہوئے جب یہ بجلی کے کھمبے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے میں انتقال کرتے کرتے یہ آپ مثال کے طور پر اس کا کبھی سوال کر اٹھیں گے تو ہم ہم چاہیں گے کہ جو ہے نا مختلف سلاطل یہ سلاطل کسی تقریباتی نقلی شفٹ کا اللہ نے دنیا میں ایک طریقہ بنایا ہے جیسے کرنٹ سینٹر کے اندر چلا جاتا ہے اسی طور پر دلوں سے دلوں میں کوئی حقیقت ایمانیہ منتقل ہوتی رہتی ہے اسے کہتے ہیں اسے تصویر کہتے ہیں اسے دلوں کی زندگی سے بنانے کا طریقہ کہتے ہیں یہ مستقل بن گئے ہے اور تیسری بات جب تو الگ آیا ہے الگ ہوں کتاب صرف قانون کا پڑھ دینا جو ہے وہ عربی میں کسی نے کہا ماں نے نے شاید ماں شیر کی پتی شاید شیر کا مطلب اب تو وہی ہوتا ہے جو کہ چائے کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے دل میں ہوتا ہے تو وہی ہوتا ہے اب غالب کو آپ پڑھیے گا اور آپ اس پر سب سنیے گا اور پکوڑے کرتے ہیں بات بری لیکن بطور کسی کے کہ جو بھی شاید کے کلام کو دے کر پڑھتا ہے وہ اس کے ذہن کی وجہ سے اس سے نہیں ہوتا لطف نہیں اٹھاتا بلکہ اپنی تقسیم جو اس کے دلی تقسیم ہوتی ہے اس کی تقسیم کی بنا پر اس کو شیر کو اپنے اندر کھا لیا کرتا تو اب قرآن کریم ہے اگر اس کی تعلیم محمد اللہ نہ دیتے تو خدا کے قرآن کو یہاں ہمارے ہاں ایک بات احمد اللہ میں مشہور ہے کہ قانون تو خصوصاً جو ہمیں حصے میں ملا انگریزوں کا قانون ادھر سے تھوڑا سا چل کے ادھر سے ادھر تھوڑا یہ ہمارے لا تعلیم ہے اطلاع تاریخ کے مستقبل میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ ہمارا تعلق جو ہے سچی سچی بات جب سن کر تم خوش ہو یا خفا ہو اپنے بھی خفا پوچھتے ہیں بے میں بھی نافذ میں زہر ہلاحل کو کبھی کیا نہ سکا کر تو میں نے کہا ہمارا آئین اور ہمارا قانون جو ہے ہماری لا تعلیم کی بلڈنگ ہے الٹی سیدھی دیکھا ہوگی آپ اور ان کو تمام آرگینٹ کے مختیات چپے لگیں سب کرتے چپے لگیں اس پر آرگینٹ بیٹی ہوگی آپ نے پاس انگریزوں سے کچھ وہاں ملا اس اسے آگے پیچھے کر کے ہمارا اور کچھ سنگل خدا یہ اب کر کہا تھا کہ اب قانون جو ہے یہ تو مول کی نات ہے جدھر پیڑ کو سل جاتا ہے جیسا ان کو جاتا ہے لیکن خدا کا قانون جو ہے خدا اپنے منشا کو نتیجہ سوچتا ہے تو اپنا قانون سما حق کو بتاتا ہے کہ میرا منشا یہ ہے میں قانون اس رخ پر نافذ کرنا چاہتا ہوں اور نبی تعلیم کتاب میں اپنے قانون کی تمام دفعات کو جو عبادت کے سے ہوں وہ اخلاق سے ہوں وہ معاشرت کے سے ہوں وہ معاملات سے ہوں لین دین کے رخ سے ہوں حکومت کے رخ سے ہوں خلافت کے رخ سے ہوں یعنی انسانی زندگی کا جزو کل اجتماعی ہو یا انفرادی ہو قرآن میں اس کے متعلق تمام آکام موجود ہیں اور محمد نے اس لیکن تمام تماحت کو ہوں دوسرے تو سب امت کو دین ہے یہ امت کسی بیکم میں نہیں جا رہی خلا میں نہیں جا رہی محمد رسم سب کچھ کو دیکھتے ہیں اب اس کے بعد ایک اور چیز دے پھر فرمایا حکمت حکمت دانائی کی باتوں کو تہ کی باتوں کو کہتے ہیں یعنی یوں کہیے کہ وہ نقوت کے وہ جواہر پارے اور کو ہوتی جو سیما نقوت کے سمندر میں تھے اور وہ لال و شوہر جس وقت محمد قسم کی زبان میں اٹھنے ہیں تو وہ حکمت ہے ہم کو حکمت یونانیہ بقول مولانا کے مولانا نے کہا کہ خاندانی تو حکمت یونانیہ انہیں حکمت یونانیہ تو پڑھ لی حکمت ایمانیہ کو تھوڑا پڑھ کر دیکھ لے تو حکمت ایمانی کا سوتا جو ہے محمد پرسن کی زبان پاک سے جاری ہوا اور پھیلا اور جسے ہم سنت کہتے ہیں جسے احادیث کہتے ہیں اور یہ بھی انسانیت کے لیے سب سے اونچا علمی ذخیرہ ہے اس سے بڑھ کر اونچا علمی کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہم کہیں گے ان سے بڑھ کر ادھر ازم ازم اور اطرا کوئی نہیں ہو سکتا جو محمد کے کی باتوں کو یوں کہیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں ویسی ہیں میں کہوں ایسے لوگوں جو اپنی جیبوں میں وہ چھوٹے چھوٹے یعنی نقاط لیے پھرتے ہو یہ شہرے کا کول ہے یہ کا ہے یہ شیکسپیئر کا کول ہے شیکسپیئر اور پر جان دینے والے محمد لطف کے طور کی طرف آؤ جس کا ہر طور تمہاری یاد کا طریقہ ہے آج محمد وسلم کے اخبار پر تو شاسن فاسد ہو رہی ہے اور یوں نہیں کہتے کہ بھائی نے کیا کہہ دیا نے کیا کہہ دیا اور کاٹ نے کیا کہہ دیا اور ہیگر نے کیا کہہ دیا اور حسابی نے کیا کہہ دیا وہ تو سب بندے ہیگر اور جو کہ سید لمبیا امام لمبیا اور ان سے ہارے ہو کے سوال انسان کے فائد تھے ان کی باتوں پر لے لے گئے یہ سوال نہیں ہے کیا ہر آدمی کہہ رہا تھا کہ چار پرائش ہیں اب ان چار سرحد کو دیکھو کہ نبی پاک رسم کی میں نے کل کہا تھا کہ نبی پاک رسم کو مانو ان کی تمام صفات کے ساتھ آپ ہے خاتم النبیین ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی وہ دلی ہو یا ضروری ہو یا اصلی ہو یا نسلی ہو کسی صورت میں نہیں آ سکتا اور اس کا سبب بڑا یہ ہے دوستوں آپ کی حکومت مثال کے طور پر میں یوں کہوں پاکستان کی حکومت ہے اور جہاں حکومت ہے پاکستان کی عمل برداری آپ لوگوں کی اطلاع میں جورسڈکشن جورسڈکشن جو ہے یہ ادھر خیبر سے لے کر ادھر آخری کنارے پر پاکستان کی چلی گئی ہے اگر کوئی اس حکومت کی میں یوں کھلنا کا کوئی شخص کھڑا ہو جائے یا کلکتہ کا کوئی شخص کھڑا ہو جائے یا گپا کا کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ یوں کہے کہ بھائی جو سسٹم تو حکومت کی ہے تو ہے لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی ریاست ہے اس کے متعلق میرا قانون چلے گا اور جو میں انٹرپریٹیشن قانون کی کرتا ہوں وہ قانون کی انٹرپریٹیشن ہوگی سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانا جائے گا ہائی کورٹ کی انٹرپریٹیشن کو نہیں مانا جائے گا اس کا مقام کیا ہوگا موجودہ قانون کے لحاظ سے باغ کہلایا جائے گا یا نہیں باقی کہو گے یا نہیں کہو گے کیونکہ اس نے حکومت کی جو کو اور حکومت کی انٹیگریٹی کو اور حکومت کے اس اختیار کو چیلنج کیا ہے جس اختیار کی بنا پر حکومت اپنے اختیار کو نافذ کر سکتی ہے اگر اس اختیار میں کوئی بھی ایسی جیسی بات آ جائے گی تو بغاوت بغیر کہہ گی اس بنا پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پیش پر ہر ملک ہر کو میں پہلے پر تجین کر چکا ہوں نبی آیا کرتا تھا لیکن اب پوری مملکت الہیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ضرورت ہے جس وقت سے ایران نبوت محمد یا سسم ہوا ابد الباد تک محمد سسم کا زمانہ ختم نہیں ہوا ہمارے پریزنٹ کا جو ہے نا صدر یوز کا یہ پانچ سال کے لیے ہوئے کتنے سال اس کو گزر گئے تین سال گزر گئے جب موجودہ تو دس سال گزرے ہیں تو تین سال گزر گئے اب میں یہ اعلان کر دوں ممکنہ میں سے پولیس والا بھی ہو پڑا تھا تو اعلان کر دوں اعلان کر دوں کہ بملہ تین سال گزر چکے وہ تو پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوئے یا جو کچھ بھی ہوئے وہ پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں تو اب ہماری کوشش یہ ہے کہ تین سال گزر گئے ہیں زمانہ بہت گزر گیا ہے اب تین سال میں انہوں نے جو کمالات دکھائے ہیں تو سکھائے ہیں میں بھی اب اپنے آپ کو میں بھی صدر بنتا ہوں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں صدر ہوں پوری کا میں میں ہے صرف ضلع کا یا کا میں بھی صدر بنتا ہوں تو اب جہاں پہ پولیس کا والے ہوں گے ان میں بالکل ہوتے ہیں سایہ جانتے ہو یہ پرانی ان کی اطلاع ہے یعنی نہیں یہ جو ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈر یہ سایہ کہا کرتے ہیں یہ سائے حکومت کے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا میں کے سر ہے سارا جو ہے پوری جا کے پولیس میں رپورٹ دے گا اور آ جائے گی چلو بھائی کس کے اندر وہ پتہ نہیں کیا ہے ماتا کر دیے جاؤ گے کہ تم نے ابھی دو سال باقی ہیں سدر باقی اور تم دعوی کیسے کرتے ہو کہ تمہارے اللہ نے تمہیں صدارت دے دی تو جب یہ حکومت کے ایک ایسے صدر کے لیے جس کا پتہ نہیں کہ آج ہے یا کل ہے پل بعد ہے یا کل بعد ہے کتنے بعد ہے تو آیا پھر آیا کہنے تو کہتے ہیں کہ فار لائف تو تو اس سے بھی آگے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں بہت ہم ملتا کہیں نہ سب کی خبر نہ سب کی خبر ایسے بادشاہ کے لیے یا دن کے لیے یوں کہہ دو کہ تین سال حکومت تو دو سال پہلے میں اعلان کر دوں کہ میں پریزنٹ ہوں تو یا تو مجھے پاکستان میں بھیجیں گے یا پاکستان میں نہیں بھیجیں گے تو جیل میں بھیجیں گے اور اگر ممکن ہے ہم پر وہ کیا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے بغاوت کو بغاوت کا ہم الزام لگ کر ہم کہتے ہیں کالے پانی پار بھیج دیے جائیں یا ہمارا ہو تو جب پنجابی حکومت کا یہ انجام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قانون جب چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کیسے گبارا کر سکتے ہیں کہ کوئی نبوت نبی اپنی نبوت کا جھنڈا مستقل لے کر کھڑا ہو جائے تو انند نبی حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے کہ ان قطب دین نبوت اور رسالہ مسلم نبوت کی ختم ہو گئی اور رسالت کی ختم ہو گئی لا نبوت لا نبی آبادی بلا رسالہ نہ نبی آ سکتا ہے میرے ساتھ نہ رسول آ سکتا ہے اور اس وقت سے آپ دیکھیں تو محمد صلی کی نبوت کا زمانہ اب بھی چل رہا ہے آج بھی آپ لوگوں کی بولیں ٹینیور آپ نبوہ آپ کی نبوت کی ٹینیور ابھی ختم نہیں ہوئی سات قیام تا اب آپ یہ تنظیم جاری رہے گی تو آپ کی نقی ہے آپ کا تعلق چلے گا آپ کا سکہ چلے گا آپ کی بات چلے گی آپ کی بات سنچی رہے گی تو اب اس بات کو سمجھتے ہوئے ایک بات آگے بڑھ کے ساتھ لاج کرنے درد ہے منفی نتیجہ ہے اس بات کو سمجھ دیکھیے جب نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو نبی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام بھی آخری ہوا اور پیام کی بقا کے لیے لازمی ہے پاک سطح پاس بہت ندی بن کر نہیں آئے تھے خدا نے ندی بنا کر بھیجا تھا وہ خدا اس وقت خدا تھا وہ خدا اس وقت خدا ہے اس خدا کی قدرت اس وقت کی تھی قدرت ہے اس خدا نے اپنے قانون میں نے چار باتیں بیان کی ہیں قانون تلاوت کتاب کی یعنی کتاب کے ہر روپ سے نفس کی حفاظت فرمائی اور تجزیہ کا جو کہ بندوبست ہے اس نے اللہ کے ذریعے سے اسے اب تک باقی رکھا اور قیامت تک باقی رکھے گا اگر آپ کہیں ہمیں علم نہیں ہے تو میں یوں کہوں کہ ہمیں تو اپنے اندر کا بھی پتا نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں یعنی کسی کو لکالم میں کہتے ہیں کہ اگنورینس اگنورینس اگنور نہیں آتی اگنورینس آف لائف نہیں ہے قانون کا نہ جاننا جب قانون کا نہ جاننا ایکسکیوز ہے جی، کوئی ایکسکیوز نہیں مانا جا سکتا تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ اگر کہیں کہ بھائی عبد اللہ کہاں ہے ہمیں میری نہیں آتی غلط ہو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ تم اگر نہ جانو کہ کوئی اللہ کا بندہ باقی گیا دنیا خالی ہو گئی صاف ہو گیا نہ یہ بات نہیں تسلیہ کبھی سے تک محمد رسول اس کا کام جاری ہے اس کے ساتھ تعلیم کتاب کے جتنے بھی یعنی یوں کہیے کہ نبی پاک سسم نے جو کتاب کی تفصیل کی وہ اس کا ایک ایک حرف سوچا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت نے جس طور پر محمد وسلم کے علوم کی حفاظت کی کسی امت نے نہیں کی ہر سے محمد وسلم کی تعلیم مات کل یقین موجود ہیں احادیث کل یقین موجود ہیں ہر چیز موجود ہے یعنی جو چیزیں چار تھیں وہ تو چار کی چار موجود رہیں اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ ان کی بقا کی کیا سورت ہو یہ باقی کیا کر رہے گی تو اس پر اب جب ہم آئیں گے تو دونوں باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا کل والے سوال کو سوال کے لیے بھی راہ ہم بات ہو جائے گی یعنی ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبوت اثر فرائض میں ہیں اور ان فرائض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ کے عوامل کے مطابق ڈر جاتی ہے اور سنت نتیجہ کے مطابق بن کر انسان خدا کا خلیفہ بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کی سہمت شاعر کو لیتے ہوئے خود عالم بن کر نبی کا ہر مانتا دنیا میں ثابت ہوتا بات سمجھ زندگی برد بدل دینا اخلاق کا تبدیل کر دینا ظاہر کا بدل جانا باطن کا بدل جانا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان تعلیمات کا نتیجہ ہوتی ہیں جو نبی آ کر ایک محنت اٹھاتا ہے اور اس پر لوگوں کو ڈالتا ہے اب نبی کی محنت کیا ہوتی ہے نبی کی محنت یہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم دوسرے علیہ السلام کا تذکرہ اس وقت نہیں کرتے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس میں بھی صرف ان کے موٹے موٹے دو دوروں پر ان کی زندگی کو تقسیم کر دیتے ہیں ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی مدینے والی زندگی اور ایک مکے والی زندگی دیکھو اس چیز کو اچھے طور پر یاد رکھیں کہ نبی اگر وہ تخت پر سلیمان علیہ السلام کی طرح بیٹھا ہوا ہو یا وہ ہو جائے پر بیٹھا ہوا ہو ہر حال میں نبی کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ میں تاج و تخت کی نجیں کروں اس کے سامنے اللہ کے آسان کی نگہ بانی ہوگا سکتی ہے نبی تو بہت اونچی شخصیت ہے سید نظیر نے جس وقت مسلمانوں کو دعوت دی اور بہت سے ساختوں کو دعوت دی اور بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو کوئی شعیب صاحب تھے اس زمانے کے مس ہاں جی وہ کہنے لگے کہ دیکھو ایکسپیٹر میں کمی آ جائے گی دولت کم ہو جائے گی کیا سب تو مسلمان ہوتے جائیں گے اور میں کم آنی شروع ہو جائیں گی کہنے لگے کہ نبی پاک رسم کو اللہ تعالیٰ نے ان کا بنا کر بھیجا تھا پیسے بٹورنے والا بنیا بنا کر نہیں تو نتیج کی نکاح میں ہر وقت لوگوں کی حفاظت ان کے اخلاق کا بننا تو ان کی تربیت ہوتی ہے وہ اگر وہ میں نے تربیت سخت پر ہوں یا زمین پر ہوں سوتے ہوں یا جانتے ہوں ہر حال میں ان کے سامنے کے مقصد ہوتا ہے تو اب مکی زندگی دیکھتی ہے میرے آقا سے یہ بندے محمد صفاف کا صاف لے مکی زندگی آپ جب دیکھتے ہیں تو ابتدائی دن سے وہ جس وقت اتر کر ہرا سے سوئے کو نہیں آیا تو اس میں دنیا کا لایا مٹے خان کو جس نے کندن بنایا کھڑا اور چھوٹا عرب الگ کر دکھایا عرب جس کے کرنوں سے تھا جا دکھایا بھرت ہی پاکستان میں اس کی سایا رہا دھرم میرے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رب کا یعنی وہ نسخے کی قرآن کو لے کر جب سارے ہراسے اترے اور اس کی دعوت پر فائد کیا ہیں اور لوگوں کو یوں پکارا ہے اے میری قوم ہائے یا جو لا الہ الا اللہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا اس والے آمان کا سیدھے کا سچے دل سے اقرار کر لو تو صلاح پا جاؤ گے پہلے دن سے جب سے ابو بکر کو دعوت دی ہے حتیجہ کو دعوت دی ہے سید نہر علی کو دعوت دی ہے ڈر کو دعوت دی ہے اس وقت سے لے کر مکی زندگی کے آخری دن تک محمد ان لابی کو بس اور آپ کے جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا یعنی جو ایمان لایا ان سب کی کوشش یہ جو خدا کے خصوص کی عظمت و جلال اور حیرت کی اور خدا کے خدا ہونے کا اور خدا کے علا ہونے کا یقین ہر شخص کے دل میں اتنا اتر جائے کہ اس وقت کی حکومت جاہلیہ میں حکومت جاہلیہ استعمال کر رہا ہوں کہ کے لیے حکومت جاہلیہ انہیں آپ کے انکاروں پر لتا پڑے انہیں پانی میں ڈیاں دے ان کی کھانوں کو نچوا دے اور انہیں لوہے کی سنگیوں سے ان کے جسم پر سے کے گوشت کو اتار دے اور انہیں کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ نہ کہو یا احت آحت نہ کرو تو خدا خدائی کا یقین اور اللہ سے اللہ سے ادا ہونے کا یقین ان کے دلوں میں ایسا پروست ہو جائے کہ دنیا کی کوئی حکومت کوئی طاقت ان خدا کے نقشے سے نہ ہٹا سکے اور خدا کے یقین سے ادا کی ایمان تلوار سے نہیں آیا کرتا ایمان تلوار سے نہیں آیا کرتا نفاق تلوار سے آ جایا کرتا بات نہیں سمجھ تلوار آپ کو آپ کی گردن پر جھکوا دے گی آپ کے دل کو نہیں منوائے گی میری بات سمجھ بہر حال میں یس کر رہا تھا کہ مکی زندگی میں سید حضرت محمد الطف ستم نے دلوں کو یقین کی مایا سے بھر ایمان کی مایا سے بھر اور تو بغیر حکومت کے تھے وہ بھی ایک دور حکومت نہیں تھی وہاں لیکن ہم نہیں کہیں گے کہ محمد ستم کی نبوت اس زمانے میں نہ اس زمانے میں مکی دور میں محمد ستم کی نبوت ناقص نہیں لیکن آپ کے پاس حکومت نہیں تھی آپ نے لوگوں کو دین پر چلنے والا ایسا بنا دیا میں اگر سارے سے کہوں اور قسم کھا کر کہوں تو یقین میں حالت نہیں ہوں گا کہ آج کی تمام دنیا کے اچھے سے اچھے والی اللہ کو اکٹھا کر لو اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر لو آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ وہ وقتی زندگی کے محمد سندرتا ہو رہے وہ سندر کا جیسا بھی وہ جیسا ان کے اسلام پر چلنا تھا آج کسی کا ہے ابو بکر کے ایمان کا کوئی موجود ہے سید نے حضرت علی کے ایمان کا کوئی موجود ہے سید عثمان کا ایمان کا کوئی موجود ہے اسی طور پر اماں کو لے لو جاسر کو لے لو وہ نبی پاک سرسم سب مکے کی سماج جو آپ کے و جگر تھے جس سے تیرہ سال میں آپ نے پیدا کیا دنیا کوئی حکومت ایسے پتا سدائی اور ایسے دین کے جانے ساتھ پیدا کر سکتے دکھا دے بات سمجھ رہے آپ کس بات کو سمجھتے ہوئے مکے کی زندگی میں وہ دور چلتا رہا لیکن میرے یہاں سبنتا مدرسوں کے خاطر نہیں تھے اب آپ جو تھے شاہوں کے بھی نبی تھے آپ شاہوں کے بھی نبی تھے اس لیے اللہ تبارک کے تعالیٰ نے آپ کی نبوت میں انعام کے طور پر جتنے تھا وعدہ ہے ہم ان لوگوں کو کہ ایمان لائیں اور ہم دیکھ کریں دنیا میں بھی سب تمق اور حکومت دے اسلام میں حکومت انعام کے طور پر آتی ہے جو خلافت کیا وقت کی حکومت ہوتی ہے ورنہ تو چور بھی مال کو کما لیتا ہے چور جب مال کو کما لے اور اکساہ ہوں میں نے فلاں سے مال کمایا فلاں سے مال کمایا اور میں اتنا دولت مند ہو گیا جائز نہ جائز کے مال سے کوئی دولت مند نہیں ہوا کرتا ایک کوڑی اگر کسی کے پاس ہے حلال اور کسی کے پاس ہے جی میں کیا کہوں اپنے ملک کے دیکھ لو تو نام دوں تو آپ لوگ خفا ہو جائیں گے میں یہ کہوں گا پہلے کہا سکتے ہیں ٹاٹا اور ڈالیاں جتنی بھی اگر کسی کے پاس دولت ہو ہے جی آپ کے ملک میں بھی ماشاء اللہ بیس تیس تو ہیں ڈالیاں اور ٹاٹا اگر جتنی دولت کسی کے پاس ہو اور وہ ناجائز سے آئی ہو تو خدا سفر اسلام کی نکاح میں جس کے ساتھ ایک پڑوسی ہے وہ زیادہ عزت والا ہے اس وقت کروڑوں روپئے کے قانون سے وہ قانون کی دولت ہے جو خدا کی نگاہ میں انسان کو جنگل میں پہنچانے والی ہے وہ فقیر کی دولت ہے اگر اس کے پاس خط ہے تو اس کے لیے سخت ہے اگر اس کے پاس ایک کوئی ہے اسے لاس دلانے والی ہے اور اس کی دولت والی کی بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جائز کرائے تھے حکومت آ جائے اور حکومت پر قبضہ کر لیا کیا جائے جیسے کہ اشتراکیوں کا ایک خاص نظام ہے اشتراکیت جب اپنا دو ڈالتی ہے اور وہ جب حکومت کرنا چاہتی ہے تو اس دو دوا کرتے ہیں میں جب اشارہ کرتا ہوں وقت نہیں ہے تبدیل کا ایک ہے قوت کے ذریعے سے لینا اور ایک صرف کالج بند تمہاری سبوں کے اندر داخل ہو جانا ہے جی اور تمہارے پرس پر قابو کر لینا اور تمہارے اندر داخل ہو کر تمہاری جو ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ بھینس کھڑی رہ جاتی ہے اندر میں نکال دیتے یہ تراکی یہ آہستہ اسے وہ کہتے ہیں کہ سکائی سطح کے ذریعے سے تدریج تدریجی انقلاب ہے جی اگر آپ بائی فورس یا کسی ناجائز ذریعے سے حکومت کو حاصل کریں گے تو ہم اسے لاگو حاصل کرنے کی جائیں گے دیکھو تو یہ بہت اچھی طرح سمجھو اس یہ بات فکر کر رہے ہیں اسلامی خلافت یا حکومت دعوت اسلامیہ کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی ہے نبی دین کی دعوت دیتا ہے اور نبی کے حصہ حص اللہ کی بات کے ماننے والے اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ دین پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں جس وقت تو اللہ اپنے انعام کے طور پر انہیں حکومت زمین میں دے دیتا ہے اور اس لیے دیتا ہے کہ وہ قانون جو اپنے اوپر وہ نافذ کر چکے ہیں ان قانون کو دوسروں پر بھی نافذ کرنے والے بنے تاکہ لوگ ظلم و زبان سے نکل جائیں رستم کے دربار میں سیدنا حسن حسف نے آئے میں جب کسرا کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی کا جنگ سے پہلے جس وقت پہنچے ہیں تو البدایا اور نہایا اپنے کثیر کے لفظوں میں انہوں نے ان کے پاس اس وقت پہنچے تو انہوں نے یوں کہا تھا اس نے پوچھا آپ لوگ کیوں آ گئے ہم پر کیوں حملہ کر دیا تو وہ کہنے لگے ہم کس لیے آئے ہیں لے لے جن نہ تھا عبادت الفان الا عبادت اللہ وہیں جو اجانے علاقت اسلام ہاں, اور مقصد کے لیے نہیں آئے ہماری ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ بکوں کی غیر اللہ کی غلط بندگیوں سے جو کہ انسانیت کے سڑک کو مٹا دیتی ہیں تمہیں نکال کر خدا کی بندگی کے آگے کے دے اور غلط اجن غلط طریقوں کے ظلم و سیاستی سے نکال کر خدا کے حص والے قانون میں تمہیں لے آئے اگر تم اس بات کو مان لو تمہاری حکومت تمہیں مبارک کو بار بہت ہم حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے ہم دائی ہیں ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں تمہاری حکومت تمہیں بتائی اور اگر تم نہیں کرتے تو دیکھو حکومت کے اوپر تو چند پورزے ہی ہوتے ہیں چند پورزے ہوتے ہیں جو کہ حکومت کو چلایا کرتے ہیں وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں سب پورا ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں وہ جو بھی ہوں اور وہی دنیا کو بتا دیتے ہیں اب ایک واقعہ یاد آیا لیکن میں جائے گا اس کی حدت کرتا ہوں چند لوگ ہوتے ہیں جو حکومت والے ہوتے ہیں تو اب عمومی لوگ جو ہے عمومی طبقہ جو ہے وہ اس کو رہا ہے تو اب انہوں نے یوں کہا کہ دیکھو ممکن ہے جو تم آگے حکومت ہو تمہارا دین تو غلط ہے تم اسلام کو نہیں چاہتے لیکن ناسک کو ہم تمہاری وجہ سے دین سے معلوم نہیں کرنا چاہتے جیسے آج اس وقت تمام دنیا کی مسلمانوں کی حکومتوں میں الجزائر سے لے کر پاکستان اور انڈونیشیا تک جب ایک تاریخ سے اٹھی تو اس نام پر پروستی تھی کہ خدا کی حکومت قائم کی جائے گی اور جب خدا کی حکومت کا وقت آیا تو اللہ نے پتہ نہیں کہیں سکھا دے دیا تھا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا خدا کی حکومت گئی اور پٹائے اور مداری نے پٹاری میں سے چیز نکال کر آگے تھے اور خدا کی کی خدا نہیں کرے گی ان کی چلے تو میں یہ کر رہا تھا تو کہ اسلام جو آتا ہے حکومت سے خدا بندی کے پیسے تیار کے لیے آتا اب یہ بات میں حق کر رہا تھا کہ حکومت اسلام کی قائم ہوتی ہے ان محسوس کے طریقے سے جو اپنے نقصوں پر خدا کی حکومت کو اثر قائم کر لیتے ہیں ورنہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بغور سب کے تو یہ ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا کہ سرایا مار ادھر لا آپ کو جب اردو ہو دوسرے کے بعد سے خصوص کا نام پاکستان کرا سکتے یہ میرے دل کے کھولے ہیں اس لیے آپ کرتے دیتا ہوں ورنہ کوئی آتے نہیں کہنا پڑتا ہے کیا کریں کس سے کریں آپ لوگوں سے بنا چاہیں تو کس سے اور بارہ کر کے بعد کہ اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے کی زندگی ختم ہوئی تو مدینے کی زندگی میں پہنچے تو تکمیل نبوت ہو تو تین شروع سے میرے آقا نے فرمایا ہے انا خاص نبی ہوں وہ آج مدہ فلمائے بچی میں اس وقت بھی خاتم النبی ہوں تھا جس وقت محمد اللہ سلم اور جس میں اس وقت بھی خاتم النبی ہوں تھا جس وقت آدم ابھی پانی اور بتی کے درمیان تھے آپ کی نبوت کا کمال کم نہیں تھا انعام کے طور پر اللہ نے خلافت دی مدینے میں اور مدینے میں تو خلافتھی ہے تو مدینے کی خلافت کا قانون جو ہے میرا بھی ایک ممکن ہے کچھ دنوں میں آپ کو دے سکوں ایک تقریر ہوئی تھی میری مظفر آباد میں اسلام کا قانون اسوچھتا اس نے بتایا تھا کہ قانون بندی کیا ہوتا ہے سوچتا کیا ہوتا ہے بہرحال میں اس پر جی کرنا چاہتا ہوں کہ مدینے میں تو خدا کا قانون نافذ ہوا وہ پہلے دلوں پر نافذ ہوا پھر جسموں پر نافذ ہوا اور جنہوں نے دلوں پر نافذ نہیں کیا تھا وہ پورا کا پورا کا منافع کا بن گیا مکے کی زندگی میں آپ کو ایک منافق نہیں ملے گا تو مطلب مدینے کی زندگی میں بہت سارے آپ کو منافق مل جائیں گے یہاں ایک اور بات بھی جاتی ہے یہ منافع بنتے کیسے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ منافع کیوں پیدا ہوا جب سوسائٹی جی کے منافع سے کوئی شخص ایسا جس میں اخلاقی ضرورت نہیں ہوتی اور سوسائٹی کے فوائد کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی پوسٹوں کو بھی لینا چاہتا ہے تو نام تو سوسائٹی کے اس طبقے کا اپنے اوپر رکھ لیتا ہے جس طبقے کا اختیار وہاں نافذ ہوتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے بات سمجھ تو نفاق اس طور پر آیا کرتا ہے سوسائٹی کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ہم مسلم بن جاتے ہیں سب کا نہیں چاہتا آپ کا نہیں چاہتا اپنے جیسے لوگوں کا چاہتا سوسائٹی کے مفادات کے حاصل کرنے کے لیے ہم مسلم ہیں لیکن وہ اسلام جو خدا کے حکم کے سامنے ہماری خربت اور ضرورت میں ہماری درد کو چھٹا دے آئے ہمارے نہ سطح کا ایک واقعہ آتا کتابوں میں لکھا خلافت کے دور آدھی رات اور غلام وہ دیکھتا ہے کہ سید علی حسرتیں بیٹھے اور اپنی ریچھے مبارک کو پکڑا ہوا ہے اور تحریک جو ہے گرتے گرتے جتنے مبارک سے جس کے اوپر گر رہے ہیں اور بار بار کہتے ہیں ربی غیرت کا حیرے کے دھوکہ دے کسی اور کو دنیا تو چاہتی ہے کہ تم مجھے اپنے میں گرفتار کر لے ہاں میں تجھ میں گرفتار نہیں ہونے کا تو کسی اور کو جا سکتے ہیں اور خلافت کا حال یہ ہے کہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خلافت کے دور میں بھی انہوں نے روٹی نہیں کھائی وہ تو ان پراپت ہے نے سب کی نیچت بھی ہے سب ان کے گھر کی دولت وہ ایسی حالت میں کہتے ہیں راتوں کو روک دیا بات اس پر تھا کہ رات کی تنہائی میں دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اللہ کا دیر کس طور پر ہو رہا اسے ڈر تھا اس چیز کا جیسے کہ سید محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر خدا خوراستان خدا سان کے کسی پل میں پل میں تقریر کا بقایا حصہ ریل نمبر دس کے گرین اینڈ کے ٹریک نمبر دو پر نمبر دس سے شروع ہوتا ہے ہو جائے اور کسی کسی بکری کا پاؤں اس میں تھک کر ٹوٹ جائے تو میں ڈر س